حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اور نماز پڑھی جس پر گرہ لگا رکھی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باون